لا قوما غضب عليهم سات بٹا تیرہ اے جماعت مومنین تم ان لوگوں کو اپنا دوست مت بناؤ جو غضب خدا بندی کے مورد ہیں ان تصویرات سے واضح ہے کہ جب ایک عبد مومن اپنی سارزو کا اظہار کرتا ہے کہ میں کہیں ان لوگوں کے راستے پر گامزن نہ ہو جاؤں جو مغضوب علیہ ہیں تو اس سے اس کا مقصود کیا ہوتا ہے اور قرآن کریم کا اس باب میں منشا کیا ہے اتنا ٹکڑا واضح ہو گیا لیکن دو قسم کے لوگ تھے جن کے متعلق کہا گیا تھا کہ ہم ان کی روش کے اوپر نہیں چلنا چاہتے ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی غلطی سے صاحب سے انتباہ سے ابہام سے کہیں ان کے راستے کے اوپر گام ہو جائیں ایک تو تھے غیر المغوب علیہ اور دوسرے تھے ولد والین پرانے کریم جس طرح مونم علیہ کے مقابلے میں مغضوب علیہ لایا ہے اسی طرح اس نے ہدایت کے مقابلے میں ضلالت کا لفظ استعمال کیا ترجمہ تو اس کا ہمارے ہاں عام طور پر گمراہ کرتے ہیں لیکن اس کے معنی اس سے زیادہ وسیع بھی ہیں اور عمیق بھی ہیں اس کے معنی حیران و پریشان ہونا سرگردان پھرنا یا کسی چیز کا کشیدہ اور غائب ہو جانا یا مختلف چیزوں کا اس طرح مل جانا کہ پھر انہیں الگ الگ نہ کیا جا سکے جس طرح دودھ میں پانی مل جاتا ہے کیونکہ صحرا میں راستہ کھو دینے والا اپنی تمام تگ و تاز کے باوجود منزل تک نہیں پہنچ سکتا اس لیے محنت اور کوشش کے ناکام اور رہ جانے ناکام رہ جانے اور رائے گاں چلے جانے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے دولہ سا یہ ہم قرآن میں آیا ہے کہ ان کی تمام کوششیں رائے گاہ چلی گئیں غلط راستے پر چلنے والا یا وہ کہ جس کو صحیح راستہ ملا نہیں وہ اپنی پریشانی میں کبھی اس راستے کو صحیح سمجھتا ہے کبھی اس راستے کو صحیح سمجھتا ہے تو اس طرح سے ہر غلط راستہ اس کو دھوکہ دے دیتا ہے وہ غلط راستے کو بھی صحیح سمجھ لیتا ہے تو اس طرح سے حیران اور پریشان ہونے والا سراب کو پانی سمجھ لینے والا اربوں کے ہاں سراب کو المدلو کہا جاتا تھا گمراہ کرنے والا نہیں بلکہ اس طرح اپنے آپ کو دکھانے والا کہ جیسا حقیقت میں وہ نہیں ہے اور اس لیے وہ یوں دیکھنے والا پرپلیکسڈ ہو جاتا ہے حیران ہو جاتا ہے کنفیوژن کے معنی میں یہ چیز آتی ہے کنفیوز ہو جانا کسی معاملے کے اندر اور بڑی چیز یہ ہوتی ہے راستے کی تلاش میں سرگرداں پھرنا مغدوب علیہ تو وہ ہیں کہ جن کے سامنے راستے تو دونوں آ گئے تھے صحیح بھی اور غلط بھی اور انہوں نے غلط راستے کو چنا اور اس کے اوپر دانستہ چلے اور تباہ اور برباد ہو گئے دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے راستہ ہوتا نہیں لیکن حقیقت کی تلاش کی تڑپ ان کے دل میں ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ حقیقت مل جائے کسی طرح سے یہ جو راستے کی تلاش میں اس طرح حیران اور سرگرداں پھرنا ہے اس کو بھی دالن سے تعبیر کیا جاتا ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کریم میں ہے کا دالن فہدا ترانوے بٹا سات عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے معذ اللہ کہ ہم نے تمہیں گمراہ پایا اور سیدھی راہ دکھائی اس میں شبہ نہیں کہ نبی نبوت ملنے سے پیشتر اسی معاشرے کا ایک فرد ہوتا ہے لیکن اس میں ایک خصوصیت ہوتی ہے آج خود خدا کی طرف سے ابھی وہی نہیں ملی ہوتی اس کو وہ اس معاشرے میں ہوتا ہوا بھی ان میں کا نہیں ہوتا وہ مطمئن نہیں ہوتا ان باتوں سے جو اس معاشرے کے اندر عام ہو رہی ہوتی ہے ان سے تو وہ مطمئن نہیں ہوتا لیکن اطمینان دینے والی جو چیز ہے وہ اسے نظر نہیں آتی وہ اسے ملتی نہیں ہے تو اب یہ جو کیفیت ہے کہ جو حاضر و موجود ہے اس سے اطمینان نہیں اور جو چیز باعث اطمینان ہے وہ موجود نہیں وہ سامنے نہیں آتی وہ ملتی نہیں تو وہ جو یہ کیفیت استرابی اس کے قلب کی ہوتی ہے کہ اس موجود سے عدم اطمینان اور جو اطمینان بخش چیز ہے اس کی تلاش میں حیران اور سرگرداں پھرنے والا یہ جو کیفیت نبی کی ہوتی ہے یہ باقی معاشرے سے مختلف ہوتی ہے باقی معاشرہ مطمئن ہوتا ہے ان غلط راستوں کے اوپر جن پہ وہ چل رہا ہوتا ہے وہ انہیں صحیح سمجھ کے چل رہا ہوتا ہے یہ انہیں انہیں غلط تو یہ غلط سمجھتا ہے لیکن صحیح کون سا ہے اس کا اسے علم نہیں ہوتا یہ علم اسے وہی کے ذریعے ملتا ہے تو حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو کہا گیا نا کہ وجادہ جادہ کا فہدا ہم نے تجھے تلاش حقیقت میں سرگرداں پایا تیرے سینے میں تڑپ تھی حقیقت کی تلاش کی کہ اضطراب تھا کہ تمہیں صحیح راستہ ملے اس تڑپ اور تلاش کا نتیجہ تھا کہ ہم نے تمہیں صحیح راستہ دکھا دیا تو عزیزہ نمن صحیح راستہ تک پہنچنے کے لیے پہلی شرط بھی یہ ہے کہ جو غلط چیزیں معاشرے میں موجود ہیں ان سے عدم اطمینان جب عدم اطمینان ان سے ہوگا تو پھر آپ کو صحیح راستے کی تلاش آپ کے دل میں تڑپ پیدا ہوگی صحیح راستے کے تلاش اور وہاں آپ کو ہدایت ملے گی اور اگر آپ مطمئن ہیں اس کے اوپر جو ہو رہا ہے تو اس کے بعد سوال ہی نہیں کہ آپ اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے کے اوپر چلے چلے تقلید میں ہوتا یہی ہے کہ جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہوتا ہے یا جو اسلاف سے چلا آ رہا ہوتا ہے وہ اس پہ مطمئن ہوتے ہیں اس پہ وہ غور و فکر کرتے ہی نہیں غور و فکر وہ کرتا ہے جو اس سے اطمینان جس کا ان سے اطمینان نہ ہو وائٹ ہیڈ ہمارے ہاں کا بہت بڑا فلاسفر ابھی اسی حال میں گزرا ہے وہ کہتا ہے کہ اپنے دور کے مروجہ معتقدات و نظریات کو حال ہی تسلیم کر کے ان پر جم کر بیٹھے رہنا بت پرستی کہلاتا ہے یہ عجیب بات ہے کہ خود عربوں کے ہاں بھی بت پرستی میں یہ مفہوم مضمر تھا ان کی زبان میں بدھ کے لیے وسن کا لفظ استعمال ہوتا تھا اور وسن کے معنی ہیں غیر متحرک اور جامد اسی کو تقلید جامد کہا جاتا ہے اس روش کا پیرو کبھی صحیح راستہ اختیار نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ جس راستے پر ہے اسے وہ صحیح سمجھتا ہے اس کو پرکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا اور اسی پہ وہ چلا جاتا ہے تو یہ جو تقلید ہے وہ انسان کو کبھی صحیح راستے کی طرف آنے ہی نہیں دیتی پہلی چیز تو اس میں یہ ہوتی ہے کہ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں کھو بیٹھتا ہے اور یہی ہے وہ لوگ جن کے متعلق کہا کہ وہ تو ان کی روش بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ جہنمی ہے قرآن کریم میں ہے کہ ولاقت ذرا ذرا لے جہنما کثیرم منل جن والانس سات بٹا ایک سو اناسی تم شہری آبادیوں اور خانہ صحرا نوازوں میں اکثریت ان لوگوں کی دیکھو گے کہ جن کی روش بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ تو اہل جہنم ہے وہ کون سی روش ہے ان کی جو یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ اہل جہنم ہے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ لہم قلوب لا یف کہ بہا سینے میں یہ دل تو رکھتے ہیں لیکن ان سے سمجھنے سوچنے کا کام نہیں لیتے سینے میں دل رکھتے ہیں ان سے سمجھنے سوچنے کا کام نہیں لیتے ورحم آئن ان لایوب سے رونا بےحا ماتھے میں آنکھیں بھی رکھتے ہیں ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے ورحم آزان ان لا یسما اون بہا کان بھی ان کے ہوتے ہیں لیکن ان سے سننے کا کام نہیں لیتے الاائے کا کل انعام ہے یہ لوگ انسان نہیں یہ حیوان ہوتے ہیں کہا بل نہیں حیوان بھی نہیں بل ہم ادل لو حیوانوں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہوئے بلائے کا ہم الغافلون اس لیے کہ یہ غفلت برتتے ہیں ان کے دل میں تڑپ پیدا نہیں ہوتی ہے حقیقت تک پہنچنے کے لیے کوئی اضطراب پیدا نہیں ہوتا یہ تو اس کے دل میں پیدا ہوگا جو سمجھ سوچ سماعت بسارت قلب سے کام لے گا وہ ہے جو غفلت کے پردے پھاڑ کے حقیقت کی طرف تلاش میں نکلے گا اور جو اس طرح سے تلاش میں نکلے گا یاد رکھیے پھر وہ ہے کہ جو صحیح راستے پہ جائے گا ورنہ اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا فائنا کا لا تسم الماؤ مردے ہیں تم مردوں کو کیا سنا سکتے ہو ولا میں اس امت دعا ادا ودرینہ بہرے کو کیا سنا سکتے بہرا بھی کچھ اشاروں سے سمجھ سکتا ہے کوئی تھوڑی بہت توجہ دے گا تو کچھ نہ کچھ پلے پڑ جائے گا وہ بہرا بات کرنا چاہیں تو وہ پیٹ پھیر منہ موڑ کے چل دے تو وہ بہرا کیا سن سکے گا و ماں انتا ان زلالت ہم یہ جو ضلالت ہے ان کی اس میں سے اندھوں کو نہیں نکال سکتے تو عقل و فکر سے کام نہ لینے والوں کو قرآن کریم نے اصولی طور پر دو شقوں میں تقسیم کیا ہے ایک وہ جو زندگی کے دوراہے پر پہنچ کر نہ یہ دیکھنے کی ضرورت محسوس کریں کہ انہیں کس راستہ کی طرف مڑنا چاہیے نہ کسی سے ایسا پوچھنے کی حاجت جس راستہ پر ہجوم چلا جا رہا ہو وہ بلا سوچے سمجھے انہی کے پیچھے ہو لیتے ہیں سند اس کی ان کا یہ عقیدہ کہ یہ وہ راستہ ہے جسے ہمارے اسلاف نے اختیار کیا اور وہ ہم تک متواتر چلا آ رہا ہے یعنی پچھلی بھیڑ سے پوچھئے کہ تم اس راستے پہ کیوں جا رہی ہو تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اگلی بھیڑ جو اس راستے جا رہی ہے ہمارے ہم ہاں محاورے میں بھیڑ چال کہتے ہیں بھیڑوں کو دیکھ کے تو بھیڑ چال سے ہم اس قدر متنفر ہوتے ہیں کبھی نہیں سوچتے کہ پوری کی پوری قوم صدیوں سے بھیڑ چال پہ چلی ہوئی ہے قرآن کریم ان کے متعلق کہتا ہے کہ جب وہ اس راستے پر چلتے چلتے جہنم میں جا پہنچیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ راستہ کیوں اختیار کیا تھا تو وہ کہیں گے وقالو ربنا انا اطانا سادتنا وقبرا آنا فدلو سبیلا تینتیس بٹا اے ہمارے نشو نما دینے والے ہمیں ہمارے ان بڑے بڑے بزرگوں مذہبی رہنماؤں اور لیڈروں نے گمراہ کیا اور ہمیں صحیح راستہ سے بھٹکا دیا پہلی قسم تو ان کی ہے دوسری قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے لیکن جو صحیح راستہ کو جانتے تو ہیں لیکن ان کی مفاد پرستیاں انہیں اس راستہ پر آنے نہیں دیتی وہ اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر اندھے ہو جاتے ہیں اور ان کی عقل و فکر اور علم و بصیرت ان کے کسی کام نہیں آتی جیسے اچھا بھلا دانا اور بینا عقل مند ہوشیار دانشور جب شراب کے نشے میں مخبور ہو جاتا ہے تو عقل و فکر ساری کی ساری مفقود ہو جاتی ہے سمجھنے سوچنے کی صلاحیتیں بھی ہیں سمجھ سوچ سکتا بھی ہے جانتا بھی ہے لیکن مغلوب ہو جاتا ہے نشے سے یہ جو نشہ ہے اسے قرآن نے جذبات کہہ کر پکارا ہے وہ جذبات کے جو وہی کی رہنمائی میں کام نہیں کرتے بلکہ اس کے خلاف اپنی مفاد مفاد پرستی کے تابع چلتے ہیں یہ یہ جو جذبات ہیں ان کے نشے میں مخمور قرآن کہتا ہے یہ بھی عقل و فکر کو کھو بیٹھتا ہے کہا کہ افرا آئے تھا من الاح الہ ہوا ہو کیا تو نے اس شخص کی حالت پر بھی غور کیا ہے کہ جس نے خود اپنے جذبات ہی کی پرستش اور محکومیت اختیار کر لی اپنے جذبات کو اپنا الہ بنا لیا یعنی اس کے تابے چلنے لگ پے مغلوب ہو گیا اپنے جذبات سے نتیجہ وہ عد اللہ اللہ علم تو خدا کے قانون نے اس شخص کو علم کے باوجود جاننے بوجھنے کے باوجود یہ شخص صحیح راستہ کھو کر یا غلط راستے پہ چل پڑا یا کنفیوز ہو گیا صحیح اور غلط کی امتیاز کا امتیاز اس کے اندر باقی نہ رہا وہ ختم اعلیٰ سمے ہی وہ قلب ہی وہ جلا اللہ بسر ہی غشاو اور اس کے بعد جیسا کہ نشے میں مدھوش انسان سے ہوتا ہے نہ آنکھ سے ہی دیکھتی ہے نہ کان سے ہی بات سنتا ہے نہ دماغ سے ہی سوچتا ہے ان تمام پہ مورے لگی ہوئی ہوتی ہیں دی ہے ممباد اللہ کہا کہ جو اس طرح سے عقل و فکر کو کھو بیٹھے کہیے کہ خدا کے قانون کے اللہ رغم وہ کون ہے جو انہیں صحیح راستہ دکھا سکے گا افلا تزک کروں کیا تم لوگ سوچتے نہیں ہو اس بات کو کہ ضلالت کا یہ پہلو کتنا خطرناک ہوتا ہے ایک وہ ہے جو جانتے نہیں ہیں بھیڑ چال کی طرح چلے جانتے ایک یہ ہے جو جانتے بوجھتے ہوئے اپنی عقل کو کھو دیتے ہیں کیونکہ جذبات پرستی کے تابع وہ ایک مدہوشی کے عالم میں ہوتے ہیں جو چلے جا رہے ہوتے ہیں انہیں کون سے ہی راستے پہ لا سکتا ہے پینتالیس بٹا تیئیس میں پھر دوہرا دوں پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے انسانی جذبات ایسے نہیں ہیں کہ جو قابل نفرت ہیں اور قرآن نے ان کی بڑی مذمت کی ہے قتل نہیں جذبات تو بڑی قوت ہے انسان کے اندر قوت عمل تو ہیں ہی جذبات یہی تو محرک ہوتے ہیں انسان کے لیے جذبات جو خدا کے اقدار سے سرکش ہو کر سیلاب کی شکل اختیار کر لیں اور انسان کی عقل و فکر پر غالب آ جائیں یہ وہ جذبے ہیں ورنہ دوسرے جو جذبے ہیں ان کے متعلق تو قرآن نے کہا ومن عدل ممن تبا ہوا ہو بغیر ہدم من اللہ اٹھائیس بٹا پچاس یہ وہ یہ لوگ کے جو علم و عقل رکھنے کے باوجود صحیح راستے کی صحیح اور غلط کی تمیز اٹھ جاتی ہے ان کے اندر کنفیوز ہوئے ہوئے پھرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو وہی کی روشنی کے بغیر اپنے جذبات سے کام لیتے ہیں تو دیکھا اب قرآن کریم نے کس طرح دونوں میں تمیز کر کے رکھ دی اب آگے چلیے ہمارے زمانے میں گمرہی کی ایک اور شکل بھی ہے جو اس وقت ساری دنیا میں عام ہو رہی ہے اور اسے اثر حاضر کا بہت بڑا کارنامہ سمجھا جاتا ہے یہ وہ روش ہے جسے ڈیموکریسی یا جمہوریت کہہ کر پکارا جاتا ہے اور جس کی بنیاد اس نظریے پر ہے کہ جو بات اکیاون فیصد کہہ دیں وہ صحیح ہوتی ہے آپ سوچیے کہ یہ معیار کیا ہے یعنی اگر اس پارٹی کے دو ووٹ کم ہو گئے انچاس میں یہ رہ گئی تو یہ کتنی ہی صحیح بات کیوں نہ کہے یہ غلط اور اگر کسی طرح انہوں نے دو ووٹ اپنے ساتھ میں لا لیے تو وہ کتنی ہی غلط بات کیوں نہ کہے وہ صحیح ہے قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ تو صحیح اور غلط کا کوئی معیار نہیں ہے یہ تو گمراہی کی بدترین شکل ہے ففٹی ون کے فیصلے کو قانون سے ہی قرار دیتا ہے قوم سے ہی قرار دیتی ہے دنیا یہ کہتی ہے کیا ہاں، ڈیموکریٹیکلی فیصلہ ہو رہا ہے سب جمہوریت کے نظام کے تابع یہ فیصلہ ہو رہا ہے کوئی اس کو چیلنج نہیں کرتا کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا ہاں سوچیے تو صحیح جو اکیاون کا فیصلہ لے کے اس راستے پہ چلے نئے بھی صنعت کے ساتھ کہ ففٹی ون نے اس کے حق میں ووٹ دی ہے اس قسم کے گمراہ کو راستہ کھو دینے والے کو صحیح راستے پہ کون لائے گا کہا و ان تو اکثر امان فل ارد یو دلو کا انصون و این ہوم اللہ رسون یہ بٹا ایک سو سترہ اگر تو انسانوں کی اکثریت کا اتباع کرے گا تو وہ تجھے خدا کی طرف لے جانے والے راستے سے گمراہ کر دے گی یہ لوگ زن و تخمین کا اتباع کرتے ہیں اور قیاسات پر چلتے رہتے ہیں حق کا کوئی خارجی معیار ان کے پاس نہیں ہوتا ان کے برعکس ان ربا کا ہوا عالم یو دل و انصبی رہی و ہوا آئ دل محترین یہ بٹا ایک سو اٹھارہ غلط اور صحیح حق اور باطل کا معیار صرف خدا کی رہنمائی ہے یہی وہ رہنمائی ہے جس کے متعلق نو انسان سے کہا گیا تھا کہ فمن تبا ہدایا فلا یل ولا یشفا بیس بٹا ایک سو تیئیس جو میری رہنمائی کا اتباع کرے گا تو نہ وہ صحیح راستہ سے بھٹکے گا اور نہ ہی جگر پاش مشقتوں میں مبتلا ہو کر سعادتوں سے محروم رہ جائے گا میں نے عزیزہ نے من شروع میں بتایا تھا کہ یہ جو زلال زلالت کا مادہ ہے اس کے ایک معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ دو چیزوں کا اس طرح آپس میں مل جانا کہ انہیں الگ الگ کرنا ممکن نہ رہے جس طرح دودھ میں پانی مل جاتا ہے تو وہ نظر دودھ ہی آتا ہے پانی اس کے اندر گم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ دودھ اور پانی کو الگ نہیں کر سکتے اسے دودھ ہی کہا جاتا ہے یہ ضلالت کون سی ہے جیسا کہ میں پہلے درسوں میں بتا چکا ہوں جب حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا پہنچایا ہوا دین خدا بندی مذہب میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اس میں تلبیس حق و باطل کی یہی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے وہ ایک دوسرے میں اس طرح مدغم ہو جاتے ہیں کہ ان کا الگ الگ کرنا تو ایک طرف ان کی شناخت بھی مشکل ہو جاتی ہے پھر جس طرح ایک فریب کار گوالا پانی ملے ہوئے دودھ کو خالص دودھ کہہ کر بیچتا ہے مذہبی کاروبار کرنے والے مذہب کی خود ساختہ متاع کاسد کو دین کا زر خالص بتا کر بیچتے اور اس کی بڑی بڑی قیمتیں وصول کرتے ہیں یہی ہے جن کے متعلق کہا گیا کہ وامن وامن النا سے میں یشتری حدیث اللہ ہے بغیر علم وہ یب تاخذہ ہو زو کا لہم عذاب مہین اکتیس بٹا چھ یہ لوگ اپنے وضع کردہ افسانوں اور خواب آور داستانوں سے لوگوں کو مبتلا فریب رکھتے ہیں تاکہ انہیں خدا کے راستے سے گمراہ کیے رکھیں یہ ہوتے تو ہیں جاہل لیکن اپنے آپ کو بہت بڑے عالم کہہ کر لوگوں کے مقتدا بن جاتے ہیں اور یہ سب کچھ روٹی کی خاطر کرتے ہیں میں یشتری بیچتے ہیں اس جس خود ساختہ مذہب کو وہ دین کا نقاب اڑا کر پیش کرتے ہیں وہ بڑا مذہب کا انگیز ہوتا ہے نتیجہ یہ کہ دنیا اس حقیقی دین اس حقیقی دین ہی کو جس کی طرف یہ سے ہاں، معاف رکھیے گا نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے پیش کردہ مذہب کو چونکہ دنیا دین خداوندی سمجھتی ہے اور وہ بڑا مذہب کا انگیز ہوتا ہے تو دنیا حقیقی دین ہی کے متعلق یہ روش اور یہ ایٹیچیوڈ اختیار کر لیتی کہا کہ جو قوم دین کے ساتھ اس قسم کا کھیل کھیل لے وہ بڑے ہی ذلت امیز آزاد میں مبتلا ہو جاتی ہے آپ اقوام عالم پر چھچلتی ہوئی نگاہ ڈالیے آپ دیکھیں گے کہ جس قدر کوئی قوم مذہب میں ڈوبی ہوئی ہوگی اسی قدر جاہل اور پسماندہ ہوگی یہی خدا کا عذاب ہے مذہب تواہم پرستیوں کا مجموعہ ہوتا ہے اور تواہم پرستی کا لازمی نتیجہ نبت اور حالی ہوتا ہے یہ زلالت کی ترین اور بدترین شکل ہوتی ہے ہم نے عزیزہ نے من غیر المغدوب علیہم کے درس کے سلسلے میں میرا خیال ہے کہ آخری نقطہ یہ پیش کیا تھا کہ جو قوم رزق کی غیر متوازن تقسیم کرتی ہے اس پر خدا کا غضب نازل ہو جاتا ہے اور وہ اسے خوف اور بھوک کے عذاب میں مبتلا کر دیتی ہے آپ دیکھیے کہ قرآن کریم نے اسی معاشی نقطے اس میں ضلالت کا کون سا معاشی گوشے میں ضلالت کا پہلو وہ غضب کا پہلو تھا یہاں ضلالت کا پہلو ایک اور آتا ہے آپ بیس وائز کی زبان سے واضح سنیے ناسے سے نصیحت سنیے جس شخص سے بھی یہ بات کیجیے کسی سرمایہ دار سے یہ گفتگو کیجیے نہایت مقدس الفاظ میں وہ یہ کہے گا کہ بابا رزق کی تقسیم خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے وہ جسے چاہے امیر بنا دے جسے چاہے غریب کر دے اس میں کسی انسان کا کوئی دخلی نہیں ہے یہ کوشش کرنا بھی کہ کوئی غریب جو ہے وہ امیر ہو جائے یہ تو گویا خدا کو چیلنج کرنا ہے وہ اسے غریب رکھنا چاہتا ہے تم اس کے اللہ رحم کہتے ہو کہ نہیں ہم اسے دولت مند بنا دینا چاہتے ہیں معاذ اللہ وہ کہتے ہیں کہ خدا کے خلاف یہ چیلنج اتنا بڑا قرآن کہتا ہے اسی نقشے کو آپ دیکھیے قرآن کریم کن الفاظ میں پیش کرتا ہے کہا تمہیں بتائیں لوگوں کو گمرہی میں رکھنے والے کیا ٹیکنیک اختیار کرتے حیثیت ان کی یہ ہے کہ وہ ایزا قیلا انف کو مما رضا کا کم اللہ چھتیس بٹا سینتالیس جن لوگوں کے پاس ضرورت سے زیادہ رزق ہوتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس فاضلہ رزق کو ان لوگوں کے لیے کھلا رکھو جنہیں اس کی احتیاط ہے تو وہ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ تم ہمیں کس قدر غلط راستہ اختیار کرنے کی تلقین کر رہے ہو زین کفر اللہ زین امن اتم و مشاء اللہ ات امہ تو یہ لوگ اس قسم کی نصیحت کرنے والوں کو اس قسم کا مطالبہ یا تقاضا کرنے والوں سے کہتے ہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو کیا تم چاہتے ہو کہ ہم ان کی روٹی کا انتظام کریں کہ جنہیں خدا بھوکا رکھنا چاہتا ہے انہیں امیر بنانے کی کوشش کریں جنہیں خدا غریب رکھنا چاہتا ہے تو ہمیں خدا سے بھڑانا چاہتے ہو اس کے خلاف ہم جنگ کرنا چاہتے ہو خدا کی طرف سے ان کے اس اعتراض کا جواب یہ ملتا ہے کہ ان ان تم اللہ فی مبین ان سے کہو کہ تم کس قدر کھلی ہوئی گمرہی اور فریب دہی میں مبتلا ہو خدا کسی کو براہ راست رزق نہیں دیا کرتا رزق کی تقسیم اسلامی نظام کے ہاتھوں سے ہوتی ہے اور وہ نظام جس میں اس قسم کی طبقاتی تفریق نہیں رہتی خدا کی رہنمائی کے مطابق متشکل ہوتا ہے یہ منم اعلی لوگوں کی راہ ہے اور یہ جو تم کہتے ہو اپنی مفاد پرستی اپنی سرمایہ داری کا تحفظ کرتے ہو اور اس کو خدا کی مرضی کے مقدس نقاب میں چھپاتے ہو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ وہ دودھ اور پانی ایک دوسرے کے ساتھ مل گیا نظر بظاہر یہ دلیل بڑی ہی قوی اور بڑی ہی مقدس نظر آتی ہے کہ بابا خدا کی مشیت یہ ہے اس کی مرضی یہ ہے کہ یہ لوگ اس حالت میں رہیں خدا انہیں اس حالت میں نہ رکھنا چاہتا تو دنیا کی کون سی طاقت تھی جو انہیں مجبور کر کے اس حالت پہ رکھ سکتی تھی خدا کے حکم کے بغیر تو پتہ نہیں ہل سکتا لہذا جو جس حالت میں یہاں ہے وہ سب خدا کی مشیت کے مطابق ہے آپ نے دیکھا نے من یہ دودھ میں ملا ہوا پانی جو ہے یہ کس قسم کی ضلالت ہے بہرحال ان تصریحات سے واضح ہے کہ قرآن کریم نے جب جماعت مومنین کو یہ دعا سکھائی تھی کہ ہم ان لوگوں کے راستے پر نہ چلیں جو زادلین ہیں تو اس سے کیا مقصود تھا اسی بنا پر اس نے تاکید کی کہ ولا تب احوا قومن من قبل من قبل و ازلو کثیروں و ذلو انصبا سبھیل پانچ پٹا ستہتر تم ان لوگوں کے جذبات کا اتباع مت کرو جو اس سے پہلے خود بھی گمراہ ہو گئے اور انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور اس طرح یہ تابع اور متبو آگے چلنے والے ان کے پیچھے جانے والے دونوں خدا کی طرف لے جانے والے سیدھے اور متوازن راستہ سے بھٹک گئے آخر میں میں ایک چیز کو اور بھی واضح کرنا چاہتا ہوں آپ قرآن کریم کے درج میں یا تفسیر میں آپ دیکھیں تو وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ غیر المغدوب علیہم ملد عالین مغدوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور دالین سے مراد عیسائی ہیں یعنی ہم اس سے مراد نہیں ہیں اپنے متعلق تو ہم اس خود فریبی میں مبتلا ہیں نا ہم علیہ ہیں تو غیر المغدوب علیہ مغدوب علیہ یہودی ہیں دالین جو ہیں یہ عیسائی ہیں عزیزہ نے مان مغدوب علیہ اور ظالین سے کوئی خاص قوم مراد میں نہیں ہے اس کا اطلاق تو ان تمام قوموں پر ہوگا جو غلط راستوں پر چلنے کی وجہ سے نمائے خداوندی سے محروم ہو گئیں اور اس طرح تباہی اور بربادی کے جہنم میں جا گریں خواب و زمانہ نزول قرآن سے پہلے کی قومیں تھیں خواہ خود اس زمانے کی قومیں تھیں اور خاص قیامت تک آنے والی قومیں تھیں اور پھر آگے یہ بات کہ خا اس قوم نے اپنا نام کچھ بھی کیوں نہ رکھ لیا ہو بات تو ان خصوصیات کی ہے جو قرآن نے بیان کی ہے جس قوم میں وہ خصوصیات ہوں گی وہ مغدوب علیہ ہوگی وہ ظالین کے زمرے میں اس کا شمار ہوگا یہی نہیں کہ ہم مغروب علیہ یہودیوں کو کہتے ہیں اور ظالین عیسائیوں کو اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا شمار ان میں نہیں ہوتا ہم نے تو پورے کے پورے قرآن کو اسی طرح مختلف شقوں میں بانٹ رکھا ہے جہاں جہاں تباہیوں اور بربادیوں کا ذکر آتا ہے ہم یہ کہہ کر خود فریبی میں مبتلا ہو جاتے اور مبتلا رہتے ہیں کہ یہ یہود کے متعلق ہے یہ نصارہ کے متعلق ہے یہ مشرقین مکہ کے متعلق ہے یہ کفار عرب وغیرہ کے متعلق ہے یہ سب جی، جہنمی ہے اور جنت صرف ہمارے لیے تیار کی گئی ہے لیکن خود فریبی سے حقیقتیں تو بدل نہیں جایا کرتی ہم اس خود فریبی سے اسی صورت میں نکل سکتے ہیں کہ ہم خدا کی کتاب کو معیار قرار دے کر یہ دیکھیں سمجھیں اور پرکھیں کہ ہمارا شمار منم علیہ کے زمرے میں ہوتا ہے یا مغدوب علیہ اور ظالین کے گروہ میں اس معیار پر اپنے آپ کو اپنی قوم کو پرکھنے سے جو نتیجہ سامنے آتا ہے عزیزہ نعمان اس سے تو روح میں کپ کپی پیدا ہو جاتی ہے مان یہاں پر سورہ فاتحہ کی آخری آیت کا درس بھی خواہ ختم ہوتا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ وقت بھی تھوڑا سا ہے ہمارے پاس کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ سورہ فاتحہ کی ساتوں آیتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے میں پیش کر دوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر کتاب کے شروع میں مقدمہ یا پیش لفظ لکھ دیا جاتا ہے اس سے اس کتاب کے موضوع یا مندرجات کا تعارف کرانا مقصود ہوتا ہے موضوع تری مقدمہ یا پیش لفظ اسے سمجھا جاتا ہے جو نہایت مختصر لیکن جامع الفاظ میں اس حقیقت کو سامنے لے آئے جو اس کتاب کا مقصود اور مطلوب ہے سورہ فاتحہ کو فاتحت الکتاب کہا جاتا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ یہ سورت الکتاب یعنی قرآن کریم کا یوں سمجھیے گویا پیش لفظ یا تعارف ہے اختصار کو دیکھیے تو یہ سات آیات پر مشتمل صورت ہے اور آیات بھی ایسی مختصر کہ دو دو چار چار الفاظ پر مشتمل لیکن اس کی جامعیت کا یہ عالم ہے کہ قرآن کریم کی بنیادی تعلیم اور دین کے نظام کا ملخص اس کے اندر یوں سمٹ کر آ گیا ہے جیسے آنکھ کے تل میں آسمان یہ قرآن کریم کے ایجاز اور اعجاز کی نمایاں شہادت ہے سورہ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ سامنے آتے ہیں اگر انہیں خدا کی طرف منسوب کیا جائے یعنی اس میں متکلم خود خدا تعالیٰ سمجھا جائے تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اس کتاب کو اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ نو انسان کی نشو و نما کی جو ذمہ داری خدا نے اپنے اوپر لے رکھی تھی وہ پوری ہو جائے یہ نشو و نما وہی کی رہنمائی کے بغیر ممکن نہ تھی اور اگر اسے انسانوں کی طرح منسوخ کیا جائے یعنی یہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ تعلیم دی ہے اور کہا ہے کہ تم ایسا کرو تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہر عبد مومن اس کا اعتراف اور اعلان کرتا ہے کہ میں جس پروگرام کو ہاتھ میں لے رہا ہوں اس سے مقصد یہ ہے کہ خدا کی صفت رحمانیت اور رحیمیت کی نمود عام ہو جائے اس کے بعد سورہ فاتحہ ہمارے سامنے آتی ہے میں اس کے ملخص کے لیے مناسب الفاظ اور بیان کی فکر میں تھا کہ میں نے دیکھا کہ اس کا جو مطلب میں نے مفہوم القرآن میں بیان کر دیا ہے وہ اس کا موضوع تری خلاصہ ہے اس لیے میں اسی کو یہاں پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جب انسان اس کارگاہ کائنات کے نظم و نصب پر غور کرتا ہے تو اس کے سامنے یہ حقیقت بے نقاب ہو کر آ جاتی ہے کہ اس میں ہر شے کو وہ سامان نشو و نما کس طرح بلا مزد و معاوضہ ملتا چلا جاتا ہے جس سے وہ اپنے نقطۂ آغاز سے مقام تکمیل تک پہنچ جاتی ہے عام حالات میں تدریجن اور اند ضرورت ہنگامی عمل ارتقا ایمرجنٹ ایولیوشن کے ذریعے اس حیرت انگیز نظام ربوبیت کو دیکھ کر ہر صاحب بصیرت کی زبان پر بے اختیار کلمات تحسین و آفرین آ جاتے ہیں اور وہ بلا ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ اے ہمارے نشو و نما دینے والے تو نے اس کائنات کی کسی شے کو نہ بیکار پیدا کیا اور نہ ہی تقریبی نتائج کے لیے یہی وہ ارباب علم و یقین ہیں جو صحیح معنوں میں خدا کی حمد کرنے والے ہیں الحمد للہ رب الرحمن الرحیم آگے ہے خدا کے اس پروگرام کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ جو مستبد قوتیں دوسروں کی نشو و نما کے راہ میں حائل ہوں انہیں راستے سے ہٹا دیا جائے یہ حمدیت کا قدم اول ہے ان مستبد قوتوں کو راستے سے ہٹانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک ایسا نظام قائم ہو جائے گا جس میں نہ کوئی انسان دوسرے انسان کا محتاج ہوگا نہ محکوم اس میں تمام امور کے فیصلے خدا کے قوانین کے مطابق ہوں گے یہی وہ نظام ہے جسے آخر العمر انسانوں کے تمام خود ساختہ نظام ہائے حیات پر غالب آ کر رہنا ہے یہ نظام ان افراد کے ہاتھوں متشکل ہوگا جو اس حقیقت قبرا کا اعلان اور عملا اس اعلان کی تصدیق کریں گے کہ ہم خدا کے سوا کسی کی اطاعت اور محکومیت اختیار نہیں کرتے اور نہ ہی کسی غیر خدائی نظام سے خاص معاونت ہوتے ہیں اس کا عملی طریق اس کی کتاب عظیم کے احکام و اصول کی اطاعت ہے اور یہی خدا کی ابدیت اور عبادت ہے یہ افراد جماعت مومنین جب سفر حیات کے لیے قدم اٹھاتے ہیں تو یہ حسین تمنائیں اور مقدس آرزوئیں دعا بن کر ان کے لبوں تک آ جاتی ہیں کہ بار الہ زندگی کا وہ سیدھا اور ہموار متوازن راستہ ابھر اور نکھر کر ہمارے سامنے آ جائے جو ہمیں بلا خوف و خطر ہماری منزل مقصود تک لے جائے یعنی وہ راستہ جس پر چل کر سعادت مند امم سابقہ زندگی کی خوشگواریوں اور سرفرازیوں سے بہرہ یاب ہوئیں اس سے انہوں نے کائنات کی قوتوں کو مسخر کر کے اپنی ہم اثر اقوام میں امتیازی حیثیت حاصل کر دی جب تک یہ قومیں تیرے متعین کردہ راستے پر چلتی رہیں زندگی کی شادابیوں سے یاب رہیں جب ان کے نظریہ حیات میں تبدیلی آ گئی تو یہ نعمتیں ان سے چھن گئیں اور وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو گئی ان کی صحیح و عمل کی کھیتیاں جھلس کر راہ کا ڈھیر بن گئی اور چونکہ صحیح راستہ ان کی نگاہوں سے اوجل ہو چکا تھا اس لیے ان کا کاروان حیات اپنی قیاس آرائیوں کے پیچ و خم میں کھو کر رہ گیا وہ کبھی آنکھیں بند کر کے اپنے ابا و اجداد کی فرسودہ راہوں پر چلتے رہے اور کبھی انہوں نے خود اپنے جذبات ہی کو اپنا رہنما بنا دیا جب اس سفر بے منزل کی بھول بھلائیوں میں کھو کر مایوس ہو گئے تو یہ کہہ کر اپنے آپ کو فریب دے لیا کہ خدا کو منظور ہی نہیں تھا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا بار ہم تجھ سے تیرے بتائے ہوئے راستہ پر چلنے کی توفیق طلب کرتے ہیں تاکہ ہمارا حشر بھی ان سوختہ سامان سامانوں کا سا نہ ہو جائے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو قوم تیری رہنمائی سے منہ موڑ لے اسے کوئی صحیح راستہ نہیں دکھا سکتا اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ راستہ انہی کے سامنے آ سکتا ہے جو اس کی تلاش کے لیے جد و جہد کرے ہم تجھ سے اس جد و جہد کی بھی توفیق طلب کرتے ہیں ربنا تقبل منا انا کا انت سمیع العلیم یہ برادر عظیم مفہوم القرآن میں دیے ہوئے سورہ فاتحہ کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اللہ کا شکر ہے کہ آج اٹھائیس اکتوبر انیس سو اناسی کو twenty eight October nineteen seventy nine کو میں سورہ فاتحہ کے ان پہلا درس تعارف کا تھا آٹھ درسوں سے تعالی آج فارغ ہوا ہوں اور ان کو محفوظ کر کے ٹیپس کے اندر میں نے دے دیا ہے تاکہ آپ سامعین کے لیے بھی یہ افادے کا موجب ہو اور اس کے بعد آنے والی نسلیں بھی اس محفوظ سرمایہ سے استفادہ کر سکیں اللہ تعالیٰ میری اس صحیح کو مشکور فرمائے اور آپ کی قرآن کے ساتھ وابستگی کے جذبے میں برکت عطا فرمائے والسلام علیکم برادران عزیز